اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں